جناب عطا رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں سفر سے مراد پیٹ کا درد ہے جریج نے پوچھا کہ ہاں ماں کیا ہے تو کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ پرندہ انسانی روح ہوتا ہے جو چیختا چلاتا رہتا ہے حالانکہ یہ انسانی روح نہیں ہوتا بلکہ کوئی زمینی جانور ہے سننے ابو دابود حدیث نمبر تین ہزار نو سو اٹھارہ